یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے میری طرف سے ایک سٹی سے تحفہ جی ہاں جی ہاں غزل کا سٹی سے تحفہ لیجئے پہلے میری طرف سے سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غزل جمانہ پھر بھی ایک تحفہ لے کر حاضر ہے رہی ہے آپ سب لوگوں کو پیارا پیارا کرا کر اوہے سیف الدین صاحب ایک بات یاد رکھنا یاد رکھنا ایک بات یاد رکھنا پھول تو بہت ہے مگر گلاب جیسے نہیں پھول تو بہت ہے مغر غلب جیسے نہیں کلاکار تو بہت ہے مگر ایم ڈی سیف الدین جیسے نہیں ایم ڈی سیف الدین جیسے نہیں سنتے رہی ہے ایم ڈی سیف الدین صاحب کا مٹھی مٹھی بول مٹھی مٹھی بول دو ہزار سولہ سال کا ایک نیا تحفہ غزل مدینہ پھول فولیم تھری سیر اور کلاکار ایم ڈی سیف الدین صاحب سیار حافظ سامیم حسن صاحب کا لکھا ہے کلام گا رہے ہیں ہمارا سب سے پیارا کلاکر ایم ڈی سیف الدین صاحب راز بڑیا بڑیادڑیا اتر چبیش پرگنا از پرگنا نبی مہمان آ رہی ہے لے کر غزل نظرنا تو پہلی نات سنتے ہیں سرسٹی تمہیں جاتو بھی رتو تمہارا میاں جوڑا